جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو جگ جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار جھمگو جھومو آج جھومو چمو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار پالی پہ دو جاگا کے جو شاکار ہے رالی پہ دو جاگا کے جو شاکار ہے دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو شام رنگین ہے صبح کتنی ہنسی آج پردے سے باہر ہے پردہ نشی شام رنگین ہے صبح کتنی ہنسی آج پردے سے باہر ہے پردہ نشی چاند تاروں سے بڑھ کر ہے روشن جبی چاند تاروں سے بڑھ کر ہے روشن جبھی کیا چمکتے ہوئے ان کے رخسار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو شم الفت کو بجھنے نہ دیں گے کبھی بزم مدحت کو رکنے نہ دیں گے کبھی شم الفت کو بجھنے نہ دیں گے کبھی بزم مدحت کو رکنے نہ دیں گے کبھی سبز پرچم کو جھکنے نہ دیں گے کبھی سبز پرچم کو جھکنے نہ دیں گے کبھی ان پہ جانے لوٹانے کو تیار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو جب اپنی گلیاں محلے سجاؤ سبھی ان کی آمد کے نغمے سناؤ سبھی اپنی گلیاں محلے سجاؤ سبھی ان کی آمد کے نغمے سناؤ سبھی ان کی راگوں میں پل کے بچھاؤ سبھی ان کی راگوں میں پل کے بچھاؤ سبھی مر ابا مر ابا سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو چھوب چھو آج دامن کو پھیلاؤ ایسا دو رحمتیں لوٹ لو برکتیں لوٹ لو آج دامن کو پھیلاؤ ایسا دو رحمتیں لوٹ لو برکتیں لوٹ لو ان سے جو مانگنا ہے تمہیں مانگ لو سے جو مانگنا ہے تمہیں ماں فضل مولا سے سرکار مختار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو جن کے ہوٹوں سے جھڑتے ہیں رحمت کے پھول بندگی کے سکھائے ہیں جس نے اصول جن کے ہوٹوں سے جھڑتے ہیں رحمت کے پھول بندگی کے سکھائے ہیں جس نے اصول آ گئے گئے رضا و رسول آ گئے گئے رضا و رسول دو جگہ میں میرے جو چلے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو